رکھا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ذلیل کر کے جب نکالا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے قیامت تک کے لیے محلت مانگی جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قال رب الى يبعثون قال انك من المنظرین اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے قیامت تک کی ڈھیل دے دے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تجھے ڈھیل دی جاتی ہے تو اس نے کہا فب عزتی کا اجمعین اللہ عباد کا منحم المخلثین اے اللہ تیرے عزت کی قسم میں ان تمام کو گمراہ کر کے رہوں گا یعنی آدم کو اور آدم کی اولاد کو اللہ عباد منہم المخلصین سوائے تیرے کچھ بندوں کے جن کو تو ہدایت کے لیے چن لے جسے تو بچائے اس کے سوا میں تمام کو گمراہ کروں گا یہ بات میں تیرے عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کس نے کہا شیطان نے کہا دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی اس کی اس خبیث نیت اور چال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے لئن الى يوم لنی یوم الا قلیلا اگر تو مجھے قیامت تک کی ڈھیل دے گا تو اس کی تھوڑی بہت اولاد کو چھوڑ کر سب کو میں گمراہ کر دوں گا دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے قال فبما اغويتني لهم صراطك المستقيم اے اللہ مجھے جو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی ہے اس انسان کی وجہ سے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر اسے ضرور بہکانے کی کوشش کروں گا تو یہ شیطان کا کھلا ہوا پلان ہے اس کی تختیج ہے اور اس کا ارادہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کیوں بیان کیا ہے تاکہ ہم بندے اس سے عبرت حاصل کریں اپنے دشمن کو دشمن سمجھیں کس کس طریقے سے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اسے بھی اس نے بیان کیا کہا تم بین ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين اے اللہ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے انہیں میں بہکانے کی کوشش کروں گا ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ابلیس کے اس جواب میں کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا میرے وہ بندے جنہیں میں چن لوں جنہیں میں ہدایت سے نوازوں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور تمہارا رب گواہی کے لیے کافی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جسے شیطان کے شر سے بچائے یقیناً وہ شخص ابلیس کے شر سے بچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے طریقہ رکھا ہے سب جو ہمارے راستے کی تلاش کرتے ہیں اس میں کوشش کرتے ہیں ہم اسے اپنے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں آدمی اگر گمراہی کا راستہ تلاش کرے تو وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ ہدایت کا راستہ مانگے اس راستے پر چلنے کی کوشش کرے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے آدمی کے دل میں اگر کفر کی نفاق کی بیماری ہے تو اس بیماری سے اور بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین نے بندوں کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے اور اسی فطرت کی یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے جو شخص ابلیس اور ابلیس کے دعات اور اس کے مبلغین کے بہکاوے میں آ کر ابلیس کا کہنا مانے گا وہی شخص گمراہ ہوگا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ ہدایت بالکل واضح اور کھلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ میرے کچھ چنندہ بندوں کے علاوہ سب کے سب تیری بات مان لیں گے اور وہ تباہی کے راستے پر چلیں گے جو تیرے راستے پر چلے گا اس کا انجام بھی بالکل ویسے ہی ہوگا جیسا انجام تیرا ہوگا اللہ نے کہا فلحق اقول جہنمن کا اجمعین یہ حق ہے اور حق کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جہنم کو بھر کر رہوں گا ان تمام لوگوں سے جو تیرے راستے پر چلیں گے اور تجھ سے یعنی جو ابلیس کے راستے پر چلے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد راہ حق کے سیکھ لینے کے بعد سمجھ لینے کے بعد اللہ نے دھمکی دی کہا کہ وہ سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کال جہنم جزا جزا کہا کہ جاؤ جو تمہارے راستے پر چلے گا ان تمام کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس کے اندر انہیں جھونک دیا جائے گا لیکن اللہ رب العالمین رحیم ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر حد سے زیادہ مہربان ہے اللہ رب العالمین کو یہ معلوم ہے کہ بندے غلطی کریں گے بندوں سے غلطی ہوگی تو اسی لیے اللہ نے بندوں کے لیے ہم انسانوں کے لیے ہم پر مہربانی کر کے اس دشمن سے بچنے کے کئی راستے اللہ نے دکھلائے سب سے پہلی چیز راہ ہدایت کو اللہ نے واضح کیا ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے دوسری چیز اگر انسان ابلیس کے بہکاوے میں آ کر غلطی کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس غلطی کے سدھار کے لیے ایک سے زیادہ موقع عطا کیے اگر بندہ توبہ کرے شرمندہ ہو جائے پچھتائے اور اللہ رب العالمین کی طرف دوبارہ پلٹ کر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول کرنے کا وعدہ کرتا ہے ان تمام موقعوں کے عطا کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سزا کا مستحق ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے سزا دیتا ہے تو وہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل و انصاف کے تقاضے سے ہوتی ہے اسی لیے ابلیس نے اپنے تختیت کے مطابق اپنے پلان کے مطابق اپنی سوچ اور اپنے ارادے کے مطابق اول دن سے جس دن سے وہ انسان کا دشمن بن گیا انسان کو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اسی دن سے وہ اپنی کوشش میں لگ گیا ہر طریقے سے اس کی یہ کوشش رہی کہ انسان اور انسانیت کو راہ حق سے بھٹکائے اور سب سے پہلا حربہ اس نے ہم تمام کے باپ آدم علیہ السلات والسلام اور ہوا علیہ السلات والسلام پر آزمایا یہاں تک کہ ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا انہیں دھوکہ دیا قسم کھا کر اپنے آپ کو خیر خواہ کی طرح پیش کیا یہاں تک کہ وہ دونوں جنت کا پھل چکھ لیے اللہ فرماتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس سے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھکنے لگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ورق التین على تین یعنی انجیر انجیر کے پتوں کو آدم علیہ السلاۃ والسلام اور ہوا علیہ السلاۃ والسلام توڑ توڑ کر اپنے جسم پر لگانے لگے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یار ہی کہ پیوند کی طرح انجیر کے پتے آدم اور ہوا نے لگائے تاکہ ان کی کھلی ہوئی شرم گاہیں ظاہر نہ ہو تو اس طریقے سے آدم علیہ السلات وسلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے آدم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے اللہ رب العالمین کا حکم تھا پھل نہ کھائیں کھائے یہ نافرمانی ہو گئی فغوا اور وہ راہ حق سے بھٹک گئے حق کا راستہ یہ تھا کہ اللہ کی اطاعت پر جمے رہیں آدم علیہ السلاۃ وسلام سے یہ غلطی ہو گئی جو راستہ تھا اللہ تعالی کا دکھایا ہوا اس راستے سے ہٹے ثم اجتباه ربه فتاب علیہ فتح وحدا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے پر احسان کیا اسے چن لیا اس کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا پھر اسے ہدایت کا راستہ عطا کیا جس راستے پر چل کے وہ کامیاب ہو جائیں یہ اللہ کی مہربانی تھی غلطی ابلیس سے بھی ہوئی غلطی آدم علیہ السلاۃ والسلام سے بھی ہوئی لیکن دونوں غلطیوں میں بہت بڑا فرق ہے ابلیس کی غلطی غرور اور تکبر کی وجہ سے تھی حسد کی وجہ سے تھی اس نے سمجھانے کے بعد بھی اپنی غلطی کو ماننے سے انکار کیا آدم علیہ سلاۃ والسلام کی جو غلطی تھی وہ نفس کی خواہش کی وجہ سے تھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے ارادے سے آدم علیہ سلاۃ والسلام نے غلطی نہیں کی تھی اسی لیے میرے محترم بھائیوں اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے حکم کو معمولی سمجھ کر ٹھکرا دیتا ہے تو اس کی غلطی ابلیس کے غلطی کی جیسی غلطی ہے لیکن کوئی شخص خواہشات میں پڑ کر اس کا پیر پھسل جاتا ہے اللہ رب العالمین کا ڈر دلانے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا خوف آ کر اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی غلطی آدم علیہ السلاۃ والسلام کی جیسی غلطی ہے دونوں میں فرق ہے شہوتوں سے ہونے والے غلطیاں کفر اور اناد سے ہونے والی غلطیاں ان دونوں میں فرق ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام کی جو غلطی تھی شہوت کی وجہ سے تھی خواہش کی وجہ سے تھی شیطان نے لالچ دلایا تھا کہ اس پھل کو کھانے سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور فرشتے بن جائیں گے تو آدم علیہ السلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی لیکن انہوں نے فوراً اس غلطی کو پہچان لیا شرمندہ ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے انہوں نے گڑ گڑایا قرآن میں اللہ فرماتا ہے فتح آدم رب کلیمات یہ جو غلطی تھی آدم علیہ سلاۃ والسلام کی یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ایک ابتلا اور ایک آزمائش تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے آدم اور بنی آدم کے مقدر میں لکھ دیا تھا اسی لیے بخاری شریف میں ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں آدم علیہ السلاۃ والسلام اور موسا علیہ السلاۃ والسلام کے بیچ بحث ہوئی یہ جو ہے عالم برزخ کا معاملہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاج موسا آدم موسا علیہ السلاۃ والسلام آدم علیہ السلاۃ والسلام سے الجھ پڑے بحث میں پڑ گئے بحث کرنے لگے فقال موسا علیہ السلاۃ والسلام نے آدم سے کہا انت الذي اخرجت الناس من الجنت بذنبك واشقيتهم آپ ہی آدم ہیں جنہوں نے غلطی کر کے ہم تمام کو جنت سے نکالا یہاں تک کہ ہم مشقت میں پڑ گئے تو آدم علیہ السلاۃ والسلام نے کہا یا موسا اے موسا اللہ کلامی تم ہی وہ موسا ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رسالت اور پیغمبری کے لیے چن لیا جن سے اللہ نے بات کیا اتنا بڑا مقام اللہ نے تمہیں عطا کیا اتلومونی علی علی امر اللہ قبل ان یخلقنی ایک ایسی غلطی جو مجھ سے ہو گئی جسے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی میرے مقدر میں لکھ دیا تھا اس غلطی پر تم مجھے ملامت کر رہے ہو او اللہ علیہ یہ ایسی غلطی پر جسے اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا قبل ان یخلقنی مجھے پیدا کرنے سے پہلے <clears throat> دوسری روایت میں ہے یہ تو بخاری کی روایت ہے <clears throat> ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام نے موسا علیہ السلاۃ سے کہا آپ ہی موسا ہیں جنہیں اللہ نے تورات عطا کیا تو موسا علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ ہاں تو آدم علیہ السلاۃ والسلام نے کہا فکم وجد اللہ تورات میں تم نے یہ تو پڑھا ہی ہوگا کہ تورات مجھے پیدا کرنے سے کتنے سال پہلے لکھی گئی ہے موسا علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ چالیس سال پہلے لکھی گئی ہے تو موسا علیہ السلاۃ والسلام سے آدم علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کیا اس میں تم نے یہ بھی لکھا ہوا پڑھا ہے فاسا آدم و رب فغوا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راستے سے ہٹ گئے تو موسا علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ ہاں کہا کہ جو بات میرے پیدا کیے جانے سے چالیس سال پہلے تمہیں دی گئی کتاب میں لکھی جا چکی ہے اگر وہی کام میں نے کیا ہے تو اس پر تم مجھے ملامت کیوں کرتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحج آدم موسا آدم علیہ السلاۃ والسلام نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کو لاجواب کر دیا یعنی یہاں پر موسا علیہ السلاۃ والسلام سے کوئی جواب بن نہیں پڑا آدم علیہ السلاۃ والسلام نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کو جس تقدیر کا حوالہ دیا ہے وہ اس غلطی کے صحیح ہونے کی انہوں نے دلیل پیش نہیں کی کیونکہ آدم علیہ السلاط والسلام کو بھی اعتراف تھا وہ بھی مانتے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ غلطی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اسی لیے آدم علیہ السلاۃ والسلام نے جو دعا کی اس دعا میں کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے تو آدم علیہ السلاۃ والسلام اس بات کا انکار نہیں کر رہے تھے کہ یہ غلطی ہوئی ہے بلکہ یہ غلطی جو ہو چکی ہے جس غلطی پر اللہ نے توبہ کیا ہے اس پر ملامت کر رہے ہو اس ملامت پر آدم علیہ السلاۃ والسلام موسا علیہ السلاۃ والسلام کو تقدیر کا حوالہ دے رہے تھے کہ یہ غلطی میں نے جان بوجھ کر نہیں کی ہے یہ میرے مقدر میں لکھی تھی ہو گیا اس پر مجھے شرمندگی بھی ہے میں نے اللہ رب العالمین سے توبہ بھی کی ہے یہ جو مصیبت آئی ہے ہم تمام پر یہ مصیبت میری کرنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے ہم پر لکھ دیا تھا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو دنیا میں اتارا ہے یعنی ہمارا دنیا میں آنا میری غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کی وجہ سے ہے تو اسی لیے یہاں پر ایک قاعدہ ہے اگر کوئی آدمی غلطی کرے اور وہ اس غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو جائے اسے اس غلطی کی سزا مل جائے تو سب سے پہلے اسے اس غلطی پر آر دلانا درست نہیں ہے اگر کوئی آدمی غلطی کرے اس کی سزا اسے نہیں ملی ہے اور اس کو اس پر شرمندہ کیا جائے یا آر دلایا جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اسی لیے میں نے کیا بلکہ وہاں پر اسے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اپنی غلطی کا ماننا ضروری ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس لایا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس پر چوری کی حد قائم کرنے والے تھے اس چور نے کہا کہ اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں چوری لکھی تھی میں نے کی آپ میرا ہاتھ کیوں کاٹتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ تیرا ہاتھ کاٹوں اسی لیے میں تیرا ہاتھ کاٹ رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی غلطی پر بجائے ندامت اور شرمندگی اور پچھتاوے کے تقدیر کا بہانہ کرے تو ایسی صورت میں تقدیر ہی کے ذریعے اس پر حجت قائم کی جائے گی غلطی اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً تقدیر میں لکھی ہے لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ آپ وہ غلطی کرنے والے ہیں اسی لیے اللہ نے لکھی ہے آپ وہ غلطی اس لیے نہیں کر رہے کہ لکھی گئی ہے لکھنے میں اللہ ظالم ہے باللہ بلکہ آپ یہ غلطی کرنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غلطی آپ کے مقدر میں لکھ دی تھی جو آپ کر رہے ہیں آپ جو کر رہے ہیں وہ غلطی ہے اسی لیے آپ کو اس غلطی کی سزا ملنی چاہیے یا توبہ کرنے سے اس کی اللہ تعالی معافی عطا کرے گا تو بہرحال آدم علیہ السلاۃ والسلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا ابلیس نے اپنا کام شروع کر دیا اغوا کرنے کا گمراہ کرنے کا آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اس نے وسوسے میں مبتلا کیا دھوکہ دیا قسم کھا کر اس بات کا یقین دلایا کہ وہ ان کا بھلا چاہنے والا ہے جس سے آدم علیہ السلاۃ والسلام دھوکے میں آ گئے اللہ نے فرمایا آدم آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے توبہ بھی قبول کر لیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو مقدر کیا تھا اس کے مطابق اللہ نے فرمایا کل نہ منہا جمیا ہم نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ اس غلطی کے کرنے کے بعد اب جنت تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے جنت سے نکال دیے گئے سب سے اللہ نے کہا تو مفسرین کہتے ہیں یہاں پر سب سے مراد آدم علیہ السلاۃ والسلام ہے حوا علیہ السلاۃ وسلام ہے اور ابلیس ہے سب کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے اتار دیا کہاں پر اتارا اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ آدم اور ہوا کو کہاں اتارا گیا لیکن بعض سلف نے کچھ باتیں بیان کی ہیں ہو سکتا ہے وہ اسرائیلی روایات سے لی گئی ہوں تو اس سلسلے میں ابن عساکر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کو ہندوستان میں اتارا گیا ہندوستان سے مراد وہ پورا ہندوستان ہے جسے قارہ ہندیا کہتے ہیں اور آدم علیہ السلاۃ کو وہاں وحشت ہونے لگی نے کہا کہ ہوا علیہ السلاۃ کو جدہ میں اتارا گیا پھر عرفات میں جا کر ملے ان ساری چیزوں کی جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی سند نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی ایسی کچھ روایتیں بیان کی ہیں لیکن سب سے آخر میں یہی کہا ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں یہاں تک کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کو ہندوستان میں اتارا گیا اور آپ اپنے ساتھ جو ہے مٹھی میں کچھ پتے پکڑ کر لائے تھے حسرت اور ندامت سے یعنی جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو اپنی مٹھیاں بھیج لیتا ہے تو آدم علیہ السلاۃ والسلام کو جب جنت سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو افسوس کے ساتھ انہوں نے کچھ پتے جنت کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اسی حالت میں انہیں دنیا میں اتارا گیا تو ان پتوں کو انہوں نے وہاں پر بکھیر دیا جس سے بہت سارے درخت اگائے جن میں سے خوشبو والے درخت بھی ہیں جو ہندوستان میں اگتے ہیں لیکن یہ سب کہانیاں ہیں اس کی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اگر کہیں آپ سنیں تو کہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے صحیح نہیں ہیں بعض سے یہ ہے کہ مکہ کے پاس اتارے گئے طائف میں اتارے گئے صفہ مروا پہ اتارے گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین پر اتارے گئے کہاں پر اتارے گئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے کتاب و سنت میں اس کو واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اس کے بیان کیے جانے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اگر پتہ چل جائے فلان جگہ اتارے گئے تو کل پھر جو ہے وہاں پہ ایک مزار بن جائے گی تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو کون کہاں اتارے گئے کون سے نبی کہاں پیدا ہوئے کون سے بزرگ کہاں پر پیدا ہوئے کس کی وفات کہاں پر ہوئی ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی اہمیت نہیں دی کیونکہ اس سے دین کا کوئی مسئلہ جڑا ہوا نہیں ہے اللہ فرماتا ہے تم مجتبہ ہو رب ہو فتح علیہ آدم کو اتارا گیا آدم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا پھر اس کے بعد اللہ نے وہ راستہ بتایا جس راستے پر چل کر وہ دوبارہ جنت میں جا سکتے ہیں کیا کس طریقے سے آدم علیہ السلاۃ والسلام نے توبہ کی قرآن میں اللہ فرماتا ہے کلیمات آدم علیہ السلاۃ والسلام کچھ کلمات کے ذریعے اپنے رب کو پکارے اپنے رب سے انہوں نے ملاقات کی یعنی اپنے رب سے کچھ کلمات کو لے کر ملے کچھ کلمات انہوں نے کہے جس سے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا فتح آدم من ربه کلمات فتاب کلیمات فتح اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان هذه الكلمات بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وہ کلمات جن کو اللہ نے یہاں پر بیان نہیں کیا دوسرے مقام پر بیان کیے گئے ہیں اور وہ یہ کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر تو معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو غلطی کا پورا اعتراف ہے اللہ کے رحمت کی اور اللہ کے مغفرت کی بھیک ہے جو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آدم علیہ السلاۃ والسلام یقیناً انبیاء علیہ مسلاط و تسلیم میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ اللہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اس سے بڑے کوئی ولی ہو سکتے ہیں یقیناً بہت بڑے ولی ہیں اللہ کے اولیاء میں سے ہیں آدم علیہ السلاۃ وسلام جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا جنہیں جنت میں رکھا گیا جن سے اللہ تعالی نے بات کیا ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدم علیہ السلاۃ نبی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی بھی ہیں کلیم بھی ہیں اللہ نے نبوت بھی دیا اللہ تبارک و تعالی نے بات بھی کیا ہے اور اللہ جس سے بات کرے اس کے مقام کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ غلطی جو آدم علیہ السلاۃ وسلام سے ہوئی ہے اس سے آدم علیہ السلاۃ وسلام کی شان میں کمی نہیں آتی ہے کیونکہ اس غلطی کے بعد آدم نے توبہ کی ہے اور بندے کی توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم غلطی نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ختم کر کے ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو غلطی کر کے توبہ کرے گی کیونکہ اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے تو غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلاط و تسلیم کو غلطیوں سے پاک رکھا اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی فضیلت توبہ کا مقام توبہ کا مرتبہ انبیاء علیہم السلاط و تسلیم کو عطا کرنے کے لیے کچھ ایسے موقع پیدا کیا جہاں پر اللہ کے انبیاء علیہ مسلاط و تسلیم سے ایسی باتیں سرزد کرائی گئی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تھی یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چاہتا تھا یا خلاف اولا تھی ہونا کچھ تھا کچھ اور انہوں نے کیا تاکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرے مثلاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ مسلط و تسلیم میں سب سے زیادہ اونچے مقام پر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلند مقام عطا کیا ہے لیکن بدر کے جب قیدی لائے گئے اللہ رب العالمین کا ارادہ یہ تھا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا یا اللہ تبارک و تعالی کی مرضی یہ تھی کہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑا نہ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے صحابہ نے مختلف مشورے دیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نرم دل تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے کر آپ انہیں چھوڑ دیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفر کے سرغنے ہیں جنہیں قید کر کے لایا گیا ہے میرے رشتہ دار کو میرے حوالے کریں فلاں کے رشتہ دار کو فلاں کے حوالے کر دیں پھر اس کے بعد ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر کے اللہ کو دکھا دیں کہ اللہ کے دشمنوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو پسند کیا اور آپ نے بدر کے قیدیوں سے فدیہ لے کر بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسی طریقے سے نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا کیونکہ مکہ کے بڑے بڑے مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے آپ کا یہ ارادہ تھا آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بڑے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ان کے پیچھے بہت بڑی جماعتیں مسلمان ہو جائیں گے اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی معمولی سا آدمی جو ہے آ کر ان کی مجلس میں شریک ہو جائے اسی لیے جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناگواری سے اپنا چہرہ آپ نے پھیر لیا اللہ نے آیت نازل کی آبا سا وطلام نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا ناگواری ان کے چہرے پہ آ گئی کہ ایک اندھا آ گیا وما يدريك لعله يتزكى آپ کو کیا معلوم کہ وہ کس پاک دن سے آیا ہے اور جنہیں آپ نصیحت کر رہے ہیں وہ نصیحت لیں گے اس کا آپ کو کیا علم ہے تو اس طریقے سے ہلکی سی جو ہے تمبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی تو اس طریقے کے کچھ واقعات جو خلاف اولا جسے کہہ سکتے ہیں یعنی جو ہونا چاہیے تھا اس سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیا من فراہم وما اخر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے خطاؤں کو بخش دے تو یہی خطائیں ہیں تو آدم علیہ السلام سے یہ جو خطا ہوئی ہے یہ غلطی ہوئی ہے یہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کی شان میں کمی نہیں کرتی بلکہ غلطی کا اعتراف کر کے آدم علیہ السلاط والسلام نے جو توبہ کی ہے اس توبہ کی وجہ سے آدم علیہ السلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ بہت ہی زیادہ اونچا ہو جاتا ہے تو آدم علیہ السلاط والسلام نے غلطی کی اس کے بعد توبہ بھی کی اللہ نے توبہ کو قبول بھی کر لیا جو کلمات آدم علیہ السلاۃ والسلام نے کہے تھے وہ قرآن میں بیان کیے گئے ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا علم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہی کلمات تھے جن کلمات سے آدم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ کو پکارا اللہ نے توبہ قبول کر لیا تو اس واقعے کو لے کر خصوصاً ہمارے ملکوں میں ایک من گھڑت روایت من گھڑت واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت اور کوئی اصلیت نہیں ہے اور وہ حقیقت میں مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جبکہ انہوں نے نہیں کہا کیونکہ بڑے بڑے محدثین جن میں سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اس واقعے کو بیان کر کے کہتے ہیں یہ من گھڑت واقعہ ہے یہ موضوع ہے موضوع یعنی من گھڑت گھڑا ہوا بنایا ہوا خود سے پیدا کیا گیا واقعہ اور اسی طریقے سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو خبر بیان کی جا رہی ہے یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ بنایا ہوا ہے بناوٹی واقعہ ہے تو اس طریقے سے بہت سارے محدثین نے اس واقعے کو من گھڑت کہا واقعہ کچھ اس طریقے کا ہے لم اخترف آدم الخطیہ جب آدم علیہ السلاۃ والسلام سے غلطی ہو گئی قال تو آدم علیہ السلاۃ والسلام نے کہا رب اسل بحق محمد اے اللہ میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے یہ پوچھتا ہوں یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے فقال اللہ یا آدم و کئی محمد اللہ نے کہا کہ اے آدم محمد کو تم نے کیسے جانا تو آدم علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا جب تو نے مجھ میں روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے پائے پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں سمجھ گیا کہ جب تو نے کسی کے نام کو تیرے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھا ہے تو یقیناً وہ تیری مخلوق میں سب سے پیارا ہوگا تو اسی لیے میں نے اس کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے کہا کہ جب تو نے اس کے وسیلے سے مانگا تو میں نے تیری مغفرت کر دی جبکہ قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام نے اور ہوا نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا تغفر لنا من الخاسرین وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے تو قرآن سچا ہے اللہ کا کلام ہے اور یہ ایک من گھڑت روایت ہے لیکن ابلیس کا گمراہ کرنا اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس من گھڑت روایت کو لے کر لوگ اللہ کے کلام کو چھوڑ رہے ہیں یہی عین گمراہی ہے یہی سب سے بڑی گمراہی ہے اب یہاں پر دیکھیے وہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ سلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کیا اور اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اس حدیث میں لکھا ہوا ہے اللہ نے آدم سے کہا تو نے محمد کو کیسے جانا اور ابھی تک میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تو اس حدیث میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم سے کہا کہ میں نے محمد کو ابھی پیدا نہیں کیا اور وہیں پر وہ لوگ دوسری روایت گھڑتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نور پیدا کیا اور اس نور سے محمد کو پیدا کیا اور ایک اور روایت بیان کرتے ہیں جو کہ وہ بھی من گھڑت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بارے میں کچھ بتلائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی وقت سے نبی تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلاۃ والسلام کیچڑ اور مٹی کے بیچ تھے یعنی اسی وقت مجھے نبی بنا دیا گیا تھا تو ان کی یہ جو من گھڑت روایتیں ہیں ان روایتوں کے اندر خود اتنا اختلاف ہے اور اللہ نے سچ کہا اللہ اگر یہ کلام اللہ کے سوا کسی اور کا اتارا ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف پاتے کہیں کہہ رہے ہیں آدم مٹی اور کیچڑ میں تھے اسی وقت نبی بنا دیے گئے تھے سب سے پہلے نور بنایا گیا تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے یاسین پڑھا قرآن کو پیدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ پوری دنیا کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے اس میں ہے یاسین و القرآن الحکیم ان نقل من المرسلین تو رسولوں میں سے ہے وہاں پر بیٹھے تھے اللہ نے اشارہ کر کے کہا تو اس طریقے کا جو تضاد ہے یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان خود سے بنائے اللہ کا کلام ہے اللہ کی شریعت ہے تو آپ کو کہیں بھی اختلاف نظر نہیں آئے گا تو یہ جو واقعہ ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا یہ من گھڑت واقعہ ہے یہ بنایا ہوا قصہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آٹھویں صدی ہجری کے جلیل القدر محدثین میں سے ہیں علم حدیث کا جو بنیاد علم حدیث کی جو اس وقت بنیاد ہے یقیناً اس بنیاد کو پورے طور پر واضح کر کے بیان کرنے والے حافظ ابن اجر حضرتانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں واہن یعنی بکواس ابن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بکواس کہا ہے اور امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من گھڑت قصہ ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو کہ جلیل القدر مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کی سب بے بنیاد روایت ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ امام بے حقی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر علماء نے اس حدیث کو من گھڑت قرار دیا ہے اس کو بیان کس نے کیا ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مستدرک اس میں امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کیا اور بیان کر کے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے لیکن وہی امام حاکم رحمت اللہ علیہ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک راوی عبد الرحمن بن زید ایک ایسا شخص ہے جو اپنے باپ سے من گھڑت روایتیں بیان کرتا ہے اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں محدثین کے پاس یہ مشہور ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی حدیث کو صحیح کہیں تو اس کو آنکھ بند کر کے آپ مان نہیں سکتے کیونکہ وہ کسی بھی حدیث کو صحیح کہنے کے بارے میں تھوڑا تساہل سے کام لیتے ہیں یعنی ان کی اس بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا تو یہ ایک من گھڑت روایت ہے جسے اللہ تبا جسے جس کی جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام نے یقیناً اللہ سے دعا کی اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیا کہا ربنا اے ہمارے رب تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الرب ہے انہوں نے ربوبیت کا اللہ کو وسیلہ دیا اللہ کے رحمت کا وسیلہ دیا اللہ کے مغفرت کا وسیلہ دیا اپنی ہلاکت اور بربادی کا دکھڑا انہوں نے سنایا اللہ نے آدم کی دعا کو سن لیا اللہ نے توبہ قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں راہ راست کی ہدایت بھی فرما دی جب آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے نکالا جنت سے اس وقت اللہ نے فرمایا کالہ بتا منہا جمیا یہاں سے تم سب کے سب اترو خصوصاً آدم اور ہوا فعما یا منی ہدا میری طرف سے ہدایت آئے گی فمن طبی ہدا یا فلاح خوفن علیہ ملحم یا جو اس آئی ہوئی ہدایت کی رہنمائی کرے گا اس کے نقش قدم پر چلے گا اسے کبھی کوئی خوف بھی نہیں ہوگا کوئی غم بھی نہیں ہوگا یعنی اس کا ٹھکانہ دوبارہ جنت بنے گا دنیا کے اندر بھی اسے تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی تو یہ بات اللہ نے قرآن کے کئی مقامات پر بیان فرمائی کہ جب یہاں سے تمہیں بھیجا جا رہا ہے تو یہ یاد دلا کر بھیجا جا رہا ہے کہ ہدایت آنے والی ہے اس ہدایت کی تمہیں رہنمائی کرنی ہے رہنمائی کرو گے تو تباہ نہیں ہوگے گمراہ نہیں ہوگے اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ان ادو ادو شیطان تمہارا دشمن ہے اسے تم اپنا دشمن سمجھ کر زندگی گزارو انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير وہ تو اپنی جماعت کو بلا کر بڑی کرنا چاہتا ہے تاکہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں یہ باتیں اللہ نے واضح طور پر بیان کر دی شیطان تمہارا دشمن ہے ہدایت آنے والی ہے شیطان کو اپنا دشمن سمجھ کر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر عمل کرو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ اللہ کی وصیت ہے اللہ کے جو بندے اس وصیت کو مان کر شیطان کو اپنا اور اللہ کا دشمن سمجھ کر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کریں گے یقیناً وہ شیطان کے شر سے بچ کر جنت سے نکالے گئے تھے تو دوبارہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور جو شیطان کی اتباع کریں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے قسم کھا کر کہا لا ام لا ان من لا ام لا ان من کا او من من تبع کا میں تجھ کو اور تیری اتباع کرنے والے سارے لوگوں کو جو ہے جہنم میں ڈال دوں گا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں غلطی پر شرمندہ ہونے والا بنائے غلطیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم